الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ہیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ کیا ہے وعدہ یہ ہے کہ تم ایک دن مرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور اپنے کیے ہوئے اعمال کو کیا اپنے کیے ہوئے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا لہذا یہ دنیاوی زندگی ہرگیز تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈالے اور یہ دھوکے باز شیطان تمہیں ہرگیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ کر دے اور سید کی تعلیم بھی یہی ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو لیکن دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مناظر ہیں کہ جو انسان کا دل لبھانے والے ہیں اور وہ اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہیں اگر دنیا کا ساز و سامان تیار بھی ہو جائے اگر دنیا کا ساز و سامان جمع بھی ہو جائے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس کافر کو ایک بہت پانی بھی نہ دیا جاتا اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کو خوب نعمتیں مل رہی ہے بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں اس کے باوجود انہیں دنیا مل رہی ہے تو اس کی وجہ کیا تو فرمایا کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی اور حیثیت ہوتی تو اس کافی کو ایک بہت پانی بھی نہ دیا جاتا اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصبے سے واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر دیکھا کہ ایک بکری کا موٹا بچہ پڑا ہوا ہے اور جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کون اس بکری کے بچے کو ایک درہم کے اندر خریدنے کے لیے تیار ہے تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بھی اس بکری کے بچے کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ بچہ ایبدار ہے اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے اور یہ بچہ جو اب تو مردہ بھی ہو چکا ہے اس مردے بچے کو لے کر ہم کیا کریں ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا اگر یہ بچہ زندہ بھی ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی ایک درہم کے اندر خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتا اس لیے کہ یہ بچہ ایبدار ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کا بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ بھی حقیقت ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے حقیقت حدیث دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پیچھے محنت کی تو صحابہ کے دلوں صحابہ کی تربیت کی تو صحابہ کے دلوں کے اندر دنیا کی حقیقت بالکل نکل گئی دنیا کی محبت دل کو نکل گئی اور وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے حالانکہ ان کے قدموں کے اندر دنیا ذلیل ہو کر آئی لیکن اس کے باوجود ذرہ برابر بھی انہوں نے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا اس لیے کہ ملک شام کا اکثر حصہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر سا بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے سفر کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبیدہ بن جراح میں اپنے بھائی کے مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ عبیدہ بن جراح اتنے بڑے صوبے کا گورنر بن چکے ہیں اور یہاں تو بڑی مال و دولت کی بڑی ریل پیل ہے درا میں ان کے مکان کو دیکھوں کس طرح انہوں نے مال جمع کیا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے مکان دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امین المؤمنین آپ بھائی کے مکان کو دیکھ کر کیا کرو گے جب آپ بھائی کے مکان کو دیکھو گے تو آپ کو آنکھوں کے نچوڑنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چل پڑے شہر کے اندر سے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ شہر کی آبادی بھی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ عبیدہ بن جراح تم کہاں لے جا رہے ہو بھائی کا مکان کہاں ہے تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کبھی بھائی کا مکان آ جائے گا چنانچہ آبادی کے باہر نکل گئے تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا جھونپڑا نظر آیا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی کا مکان آ گیا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صرف ایک مسلح پڑا ہوا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبیدہ بن جراح کیا تم یہاں پر رہتے ہو فرمایا کہ جی ہاں میں یہیں پر رہتا ہوں کہ یہاں تو کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے نہ کھانے کا سامان ہے نہ پینے کا سامان ہے نہ رہنے کا سامان ہے تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سب کچھ یہاں ہے ہے یہ مسلح جس کے اوپر میں نماز پڑھتا ہوں اور جب رات کا وقت آتا ہے تو میں اس کے اوپر سو جاتا ہوں اس کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ جھوپڑی کے اوپر ڈالا اور جھوپڑی کے اوپر سے ایک چھوٹا سا پیالہ نکالا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور پانی کے اندر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اس کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امیر المؤمنین یہ میرے کھانے کا سامان ہے اس لیے کہ میں پورا دن حکومت کے کاموں کے اندر مصروف رہتا ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ میں کھانا بنا سکوں لہذا قریب کے اندر ایک عورت رہتی ہے جو مجھے روٹی پکا کر دی جاتی ہے اور جب وہ روٹی سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر ڈال لیتا ہوں اور جب رات کا وقت آتا ہے تو میں اسی کو کھا کر سو جاتا ہوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امیر المؤمنین میں نے پہلے سے کہا تھا کہ آپ بھائی کے مکان کو دیکھ کر کیا کرو گے سوائے کہ آپ کے آنکھوں کے نچوڑنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبیدہ بن جراح ہم سب کو دنیا کی مال و دولت نے دنیا کی مال و دولت کی مال و دولت نے ہم سب کو بدل لیا لیکن تم تو ویسے ہی رہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر رہتے تھے تو عزیز دوستو یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی اصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذہن کے اندر سے دنیا کی طرف سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کیا ورنہ یہ دنیا صحابہ کرام کے قدموں کے اندر ہو کر آئی لیکن ذرہ برابر بھی انہوں نے اس کی طرف جہاں نہیں دیا ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی اسی لیے فرما ہیں کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا سیرگاہ نہیں یہ دنیا آرام گاہ نہیں یہ دنیا تماشا گاہ نہیں بلکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے افسوس ہے کہ ہم نے اسے چراگاہ گاہ بنا لیا ہے اور آگے فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا ایک اور گاڑے سے بنی ہوئی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے پھر بھی انسان اس کے پیچھے اتنی محنت کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے اور یہ آخرت سونے چاندی سے بنی ہوئی ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے اس کے باوجود یہ انسان اس کی فکر نہیں کرتا اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا عزیز دوستو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین دعوانا الحمدللہ سبحان سبحان اللہ اللہ